پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ دیا گیا ہے اور گواہ اور جس کی گواہی دی جائے گی اس کی قسم اصحاب اخدود ہلاک کر دیے گئے آگ سے بھری ہوئی خندقوں والے جن میں آگ بھرے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مومنین کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے خود ہی اس کے گواہ بھی ہیں اور انہوں نے ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ وہ خدا عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے وہ خدا جس کے اختیار میں آسمان و زمین کا سارا ملک ہے اور وہ ہر شہ کا گواہ اور نگراں بھی ہے بے شک جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب بھی ہے بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کیے ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے وہی پیدا کرنے والا اور دوبارہ ایجاد کرنے والا ہے وہی بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے وہ صاحب عرش مجید ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے فرعون اور اوم سمود کی خبر مگر کفار تو صرف چھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ ان کو پیچھے سے کھیرے ہوئے ہے یقیناً یہ بزرگوں برتر قرآن ہے جو لوہے محفوظ میں محفوظ کیا گیا ہے